ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان کے دادا سے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا غزوہ عہد کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ دو اور اصحاب یعنی جبرائیل اور میکائل انسانی صورت میں آئے ہوئے تھے وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر کفار سے بڑی سختی سے لڑ رہے تھے ان کے جسم پر سفید کپڑے تھے میں نے انہیں نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چون